میں ایک دفتر میں گیا وہاں ایک نوجوان ملا دونوں ٹانگوں سے معذور ہے چل نہیں سکتا زمین پہ بیٹھ کے چل رہا میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہا میں اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں موٹی موٹی ٹانگوں والوں تم میں سے بہت ساروں کو ابھی جہاد سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے جبیو حد میں کیا کرنے گئے تھے نبی تبوک میں کیا کرنے گئے تھے نبی نے حدیبیہ کے موقع پہ کس مسئلے پہ بیعت لی تھی تمہیں ابھی سورہ انفال نظر نہیں آتی تمہیں سورہ برات نظر نہیں آتی تعویلیں کرتے ہو جہاد کے خلاف تمہیں یاد نہیں ہے نبی جب دنیا سے گئے اپنے پیچھے علم چھوڑ کر گئے اور اپنا اسلحہ اور تلوار چھوڑ کر گئے تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے نبی میدان عہد میں جا کے زخمی ہوئے تھے غیرت مند مسلمانوں نبی زخمی ہوگا قیامت کے دن چہرے پہ زخم لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا اور میں اور تم اس حالت میں آئیں گے ہمارے چہرے پہ لوشن لگا ہوا ہوگا شیو کا ہمارے چہرے پہ کریم لگی ہوئی ہوگی کتنے شرم کی بات ہے نبی زخمی ہو گئے ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے نبی ستائیس بار چلے گئے ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے اللہ نے قرآن میں جہاد کو ساڑھے چار سو بار بیان کیا ہم کہتے ہیں جہاد نہیں ہے جہاد کا انکار کر کے مسلمانوں کیوں کفر اختیار کرتے ہیں فقہائے کرام نے لکھا ہے جہاد کا منکر کافر ہے جہاد کا منکر کیا ہے جو آدمی کہے کہ جہاد یعنی قتال کافروں سے لڑنا کچھ ہی نہیں ہے اخبار پڑھ کے شور مچاتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے کافر ہے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہوگا مسلمان ہوگا اور ساڑھے چار سو آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان ہے کافر ہے جو نبی کے ستائیس غزوات کا انکار کرے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا جو صحابہ کے خون کا انکار کرے مسلمان ہوگا کافر ہوگا کیسے مسلمان آج جہاد کے خلاف بولتے رہتے ہیں صبح شام خبریں پڑھ پڑھ کے باتیں پڑھ پڑھ کے اسلام کے ایک فریضے کے خلاف وہ نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور تھا میں نے اسے پوچھا کیسے آنا ہوا کہنے لگا میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کرنے آیا ہوں میں نے کہا سبحان اللہ کل ایک حضرت عمر ابن جمع رضی اللہ عنہ ہوتے ٹانگوں سے معذور ہیں اپنے گھر والوں سے کہتے کہ مجھے گھوڑے کے ساتھ باندھ دو میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے جاؤں گا بھائی آپ کی ٹانگ لنگڑی ہے کہا میں چاہتا ہوں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا رہا آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے گھر کے دروازے پہ اللہ لا تردنی یا اللہ مجھے واپس نہ لانا مجھ بوڑھے معذور کو شہادت دے دینا میں نے کہا دیکھو صحابہ کا دور زندہ ہو رہا ہے آج ٹانگوں والے نہیں آ رہے تو یہ معذور آدمی آ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھجواؤں گا انشاءاللہ کسی نہ کسی کام میں جوڑ لوں گا جہاد کے تھوڑا سا اور آگے بڑھا آہستہ سے کہتا ہے میں درزی کا کام جانتا ہوں کپڑے سیتا ہوں اور میں نے بڑی محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے وہ جہاد فنڈ میں دینا چاہتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بھی آنکھوں میں اس کے آنسو گر رہے ہیں اور جیب سے آٹھ ہزار نکالے مجھے کہا یہ جہاد میں قبول کر لو میں نے کہا اللہ تو قادر ہے جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں ان کا تو ایک روپیہ قبول نہیں کرتا جن کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہیں تو ان کا ایک روپیہ قبول نہیں کرتا ان آٹھ ہزار سے جہاد نہیں ہو سکتا جہاد پہ تو روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ایک گولا مارنے پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ان آٹھ ہزار میں برکت ہوگی اس لیے کہ یہ کسی مسلمان کے خون پسینے کی کمائی ہے تو کیا اس چندے کو کوئی بند کر سکتا ہے جا کے روزی دینے والا کون ہے جہاد چلانے والا کون ہے جب ہم نے شروع میں جیش محمد کا اعلان کیا لوگوں نے کہا ہم اس کو ختم کر دیں گے جام کر دیں گے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے مگر جیش محمد بابری مسجد تک پہنچی جیش محمد سری نگر تک پہنچی جیش محمد کپوارا ہندوارا تک پہنچی جیش محمد تخار و تالقان تک پہنچی الحمدللہ کوئی نہیں روک سکا جیش محمد مسجد اقسا تک بھی پہنچے گی تو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا